ایک ساتھ رات گزر چکی تھی اور مصحف کی قیام گاہ میں آگ کے شعلے ابھی تک بلند ہو رہے تھے قلعے سے باہر بستی کے بعض گھروں میں بھی آگ لگی ہوئی تھی ابو الحسن اپنے دل میں ہر لہجہ بڑھتے ہوئے درد کی ٹیسے محسوس کرتا ہوا کھلے دروازے سے سہن میں داخل ہوا اسے دس پندرہ انسانوں کی لاشیں دکھائی دیں جنہیں قتل کرنے والے بری طرح مسخ کر گئے تھے قلعے کے بعض کمروں سے بھی جلتی ہوئی لاشوں کی بو آ رہی تھی ابو الحسن چند سانی ساکت تو جامت کھڑا رہا بلا آخر وہ چلایا سواد سواد سواد پھر وہ ہمت جس کی بدولت اس نے برسوں اسیری اور غلامی کی صعوبتیں برداشت کی تھیں یک جواب دے گئیں اور اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا میرے اللہ میں اپنی موت سے پہلے سواد کے متعلق جاننا چاہتا ہوں اگر وہ سب شہید ہو چکے ہیں تو مجھے یہ غم بھی برداشت کرنے کی ہمت دے اگر سواد زندہ ہے اور نصرانیوں کی قید میں ہے تو مجھے طاقت دے کہ میں اس کے قید خانے کا دروازہ توڑ سکوں اور اس پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے سکوں اور پھر وہ اپنے دل کو تسلیاں دے رہا تھا نہیں نہیں سواد یہ کبھی نہیں ہو سکتا آگ کے یہ شعلے مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کر سکتے مجھے قید سے نکالنے والا تمہیں بھی موت کے منہ سے بچا سکتا ہے سعاد میں ابو الحسن ہوں میں آ گیا ہوں اس ماحول میں ابو الحسن کو اپنی آواز بھی اجنبی محسوس ہو رہی تھی باہر ایک گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور پھر یکا یک سوار سہن میں داخل ہوا اس نے آگ کی روشنی میں ابو الحسن کو دیکھ کر گھوڑا روکا ابو الحسن کی مدافعان قوت بیدار ہو چکی تھی اس نے اپنی تلوار کھینچ لی سوار گھوڑے سے کود کر چلایا ابو الحسن میں ابو یعقوب ہوں اور بھاگ کر بے اختیار اسے لپٹ گیا وہ ایک بچے کی طرح رو رہا تھا ابو الحسن ابو الحسن سواد کو یہ یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گے وہ ابو عامر کے گھر میں اسی یقین کے ساتھ گئی تھی ابو الحسن چلایا خدا کے لیے مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ زندہ ہے یا نہیں وہ زندہ ہے وہ کہاں ہے وہ حارث کے قلعے میں ہے وہ اسے ابو عامر کے گھر سے گرفتار کر کے قلعے میں لے گئے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اندر جاتے دیکھا تھا وہ ابو عامر کے گھر گئی تھی ہاں حارث کی کوئی جاسوسا یہ پیغام لائی تھی کہ ابو عامر کی بیوی اپنے گھر پہنچ چکی ہے اور وہ کوئی خوشخبری دینا چاہتی ہے سعاد ان کے گاؤں میں اس یقین کے ساتھ گئی تھی کہ آپ وہاں موجود ہوں گے ابو الحسن نے پوچھا سعاد کی خالہ اور خالو بھی قید میں ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں جو نوکر جانے بچا کر بھاگ گئے تھے انہوں نے بتایا ہے کہ ظالموں نے انہیں قتل کر کے آگ کے بھڑکتے ہوئے شولوں میں پھینک دیا تھا میں اگر کوشش کرتا تو بھی وقت پر نہیں پہنچ سکتا تھا اور اپنی جان دے کر بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ علاقے کے لوگوں کو سواد کی گرفتاری کی اطلاع دے دوں میری کوشش کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چند سرکردہ آدمی جن میں سے تین مقامی سرداروں کے بیٹے ہیں لوگوں کو جمع کرنے میں مصروف ہیں حارث چند جاسوس بھی لوگوں کو امن کی تلقین کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن لوگوں نے انہیں مار بھگایا ہے دو غدار قتل بھی ہو چکے ہیں رضاکار پہاڑی کے قریب جمع ہو رہے ہیں لیکن ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ حملہ کب اور کس طرح کیا جائے انہیں کسی رہنما کی ضرورت ہے اس گاؤں کے لوگ خوف سے آس پاس چھپے ہوئے ہیں میں انہیں بلانے کے بہانے اس طرف آیا تھا اور میرا دل گواہی دیتا تھا کہ آپ آ چکے ہوں گے سواد کے خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتے میں پہلے بھی ایک مرتبہ اس جگہ جھانک کر گیا تھا ابو الحسن قلعے کے دروازے کی طرف سے کسی نے آواز دی عثمان میں یہاں ہوں ابو الحسن نے جواب دیا عثمان نے نمودار ہوتے ہی کہا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اتنی دیر لگا دی ہمارے ساتھی بہت پریشان ہو رہے ہیں ان کا کوئی پتہ چلا ہاں سواد دوسرے قلعے میں قید ہے انشاءاللہ اللہ صبح سے پہلے ہم اپنی مہم سے فارغ ہو جائیں گے لیکن ہم دیر سے پہنچے ہیں مصب اور اس کی بیوی اس آگ میں بسم ہو چکے ہیں تم صحن میں بکھری ہوئی لاشوں سے ان کی وحشت کا اندازہ لگا سکتے ہو ابو یعقوب نے کہا کلے پر حملہ کرنے سے پہلے ہمیں ان سپاہیوں سے نبٹنا پڑے گا جو باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں ابو الحسن نے کہا لیکن ہماری اطلاع یہ تھی کہ ابھی فوج اس علاقے میں نہیں آئی میں نے بھی آج ہی قلعے سے باہر ان کے خیمے دیکھے تھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گزشتہ رات ہی کسی وقت یہاں پہنچے ہیں ان کی تعداد کیا ہوگی یہی کوئی سو کے لگ بھگ ہوں گے اور جو گھوڑے باہر بندھے ہوئے تھے ان کی تعداد تقریباً بیس پچیس ہوگی اور قلعے کے اندر ابو یعقوب نے جواب دیا قلعے کے اندر حارث کے پچاس ساٹھ ملازم ہیں جس میں نصف سوار ہیں باقی گھریلو ملازم ہیں جن میں سے بعض مسلح ہوتے ہیں آپ کو کوئی ایسی تدبیر کرنی پڑے گی کہ پڑاؤ اور قلعے پر بیک وقت قبضہ کر لیا جائے ورنہ چند گھنٹوں کے اندر اندر انہیں سینکڑوں سپاہیوں کی کمک مل جائے گی ابو الحسن نے کہا تم ہمیں علاقے کے رضاکاروں کے پاس لے چلو پھر یہ سوچنا ہمارا کام ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ اللہ یہ ہار اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی ہمارے ساتھ چالیس آدمی ایسے ہیں جن کے سینے میں برسوں سے انتقام کی آگ سلگ رہی ہے ان میں وہ غلام بھی ہیں جنہیں ڈان لوئی نئی دنیا بھیج رہا تھا اور وہ مورسکو بھی ہیں جن کے اسلاف کی کئی نسلوں نے کلیسا کے مظالم برداشت کیے ہیں اور یہ لوگ دشمن سے لڑتے ہوئے یہ محسوس نہیں کریں گے کہ وہ خود کشی کر رہے ہیں بلکہ انہیں یہ اطمینان ہوگا کہ وہ تنہا نہیں ہے پھر جب وہ لڑائی سے فارغ ہو کر ساحل کا رخ کریں گے تو وہاں ہمارے جہاز موجود ہوں گے اور یہی پیغام میں مقامی رضاکاروں کو دینا چاہتا ہوں کہ جب تک یہاں سے ان کا آخری آدمی نکال نہیں لیا جاتا ہمارے جنگی جہاز ساحل پر موجود رہیں گے اور ساحل تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا ہمارے بقیہ ساتھی ہماری واپسی کے راستے کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ موجود ہوں گے ابو یعقوب نے پر امید ہو کر کہا اگر یہ بات ہے تو علاقے کا ہر رضاکار آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہوگا چلیے ہارس ڈان لوئی کے کمرے میں داخل ہوا اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں ڈان لوئی کے سامنے ایک تپائی پر شراب کی سراہی کے ساتھ ایک خالی جام پڑا ہوا تھا اور ایک بھرا ہوا جام اس نے ہونٹوں سے لگا رکھا تھا جناب آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے ڈان لوئی نے خالی جام بھر کر دوسرے ہاتھ سے اٹھایا اور ہارس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا لو اسے میرے سامنے بیٹھ کر اطمینان سے پیو ہارس نے کہا جناب میں اس گستاخی کی جرت نہیں کر سکتا کیسی گستاخی ایک وفادار دوست کو یہی حق حاصل ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کر پیے اس عزت افزائی کا شکریہ لیکن میں ایک دو گھونٹ سے زیادہ نہیں پیا کرتا آج شام میں نے اپنی ضرورت سے زیادہ پی تھی اس ایک پیالے سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا بیٹھ جاؤ حارث نے موت دبانا بیٹھ کر پیالہ منہ سے لگا لیا ڈان لوئی کچھ دیر بغور اس کی طرف دیکھتا رہا پھر اس نے کہا آرس تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں بدترین سزا دینے کی نیت سے یہاں آیا تھا لیکن تم ہوشیار بھی ہو اور خوش قسمت بھی اگر وہ لڑکی ابو عامر کے گھر جا کر خود ہی ہر جرم کا ثبوت مہیا نہ کر دیتی اور تمہارے متعلق ہمارے شبہات دور نہ ہو جاتے تو اس وقت تم قلعے کے دروازے سے باہر کسی درخت کے ساتھ لٹک رہے ہوتے حارث نے لرستے ہوئے ہاتھ سے پیالہ تپائی پر رکھتے ہوئے کہا جناب خدا مجھے بچانا چاہتا تھا اس لیے میرے ذہن میں ایک تدبیر آ گئی ورنہ میں آپ کی غلط فہمی کبھی دور نہ کر سکتا باہر سے کوئی اطلاع آئی ہے جناب باہر بالکل امن ہے ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں سو جاتا اس علاقے کے لوگوں کی امن پسندی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ مصب اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے ان کا گھر جلا دیا جاتا ہے اور کسی کی آواز تک سنائی نہیں دیتی جناب میں نے تو ان ایام میں بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا جب دوسرے علاقوں میں آگ لگی ہوئی تھی ڈان لوئی نے کہا میں بھی سونے لگا تھا لیکن پچھلے دنوں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ میری خود اعتمادی کو بہت ٹھیس لگی ہے مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن کی وجہ سے میرے قلعے پر حملہ ہوا تھا اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں اس کی بیوی میری قید میں ہے فرق صرف یہ ہے کہ ہم سمندر سے دور ہیں اور ترکوں کے جہاز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے لیکن اس کے باوجود میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے یہاں آرام کی نیند نصیب نہیں ہوگی سپہ سالار بھی یہ تسلیم کرتا تھا کہ اس علاقے میں بد امنی کا کوئی خطرہ نہیں اور شاید اسی لیے وہ اس بات سے خوش نہیں تھا کہ میں راستے کی چوکی سے سپاہی لے کر یہاں آؤں اسے اندیشہ تھا کہ لوگ اس بات سے مشتعل ہو جائیں گے اور اب تو ایسے واقعات ہو بھی چکے ہیں جن پر انہیں اشتعال آ سکتا ہے اس لیے میرا ارادہ ہے کہ میں کل ہی یہاں سے روانہ ہو جاؤں حارس نے کہا جناب اگر لوگوں کو ابو القاسم یا اس کے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو اب تک مجھ پر بھی کئی حملے ہو چکے ہوتے لیکن آپ کا فیصلہ بہرحال بہتر ہی ہوگا میں اس لڑکی کو اس بات پر رضامند کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پرامن طور پر ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے کیا تمہاری بیوی اور بیٹی نے سمجھایا ہے کہ اگر وہ کلیسا کی گرفت میں آ گئی تو میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا جناب وہ اس کے ساتھ بہت سر کھپا چکی ہیں لیکن اسے راہ راست پر لانے کے لیے وقت کی ضرورت ہے اسے یہاں بھیج دو شاید میں اسے سمجھا سکوں اس وقت ہاں ابھی لیکن وہ سختی کے بغیر یہاں نہیں آئے گی اگر تمہارے آدمی اتنے بزدل ہیں تو باہر سے فوج کے سپاہیوں کو بلا لو نہیں جناب میں خود اسے پکڑ کر لے آتا ہوں ہارس یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد سواد ڈان لوئی کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے دائیں بائیں دو مسلح نوکر تھے اور ہارس پیچھے پیچھے آ رہا تھا اس نے مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا حارث تم جانتے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہیں اور تم اتنے بزدل ہو کہ تلواروں سمیت بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہو آرس تم ان مسلح نوکروں کو لے جاؤ ڈان لوئی اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس طرف کسی کو نہ آنے دو اور وہ سب کواڑ بند کر کے چلے جاؤ ڈان لوئی کی طبقے کے خلاف سواد کے چہرے پر اب بھی کوئی خوف نہ تھا وہ اطمینان سے کھڑی اس کی طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے استراب کے بجائے نفرت اور حقارت برس رہی تھی ڈان لوئی نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ سواد خاموش رہی ڈان لوئی نے قدر توقف کے بعد کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں ان سپاہیوں کی سپرد کر سکتا ہوں جو قلعے سے باہر شراب سے بدمست ہو کر چیخیں مار رہے ہیں نیچے میرے ذاتی محافظ شاید سو رہے ہیں لیکن میں انہیں ہر وقت جگا سکتا ہوں میں تمہیں انکویزیشن کے سپرد بھی کر سکتا ہوں سعاد نے جواب دیا مجھے معلوم ہے اور میں تم سے کسی بھلائی کی توقع بھی نہیں رکھتی سعاد ڈان لوئی کے لیے کوئی سخت لفظ استعمال کرنا چاہتی تھی لیکن اس آخری امید پر اپنا غصہ پی گئی کہ ممکن ہے ابو الحسن اس کی مدد کے لیے آ جائے اور شاید اسے یہاں پہنچنے کے لیے چند لمحات یا گھڑیوں کی ہی ضرورت ہو بیٹھ جاؤ ڈان لوئی نے ذرا نرم ہو کر کہا میں ایک خوبصورت پھول کو مسلنا پسند نہیں کرتا میں تم سے اطمینان سے باتیں کرنا چاہتا ہوں سواد جھجکتی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی ڈان لوئی نے شراب کا ایک جام بھر کر پینے کے بعد کہا خدا کا شکر ہے کہ اب تمہیں کچھ عقل آ گئی ہے میں تم پر آخری بار یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا تھا کہ تم بے بس ہو تم اس قدر بے بس ہو کہ زندگی کے چند سانس لینے کے لیے بھی تم میری مدد کی محتاج ہو تمہیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ تم میری قید سے بچ کر نکل سکتی ہو مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی کے سوا یہاں میرا کوئی سہارا نہیں سواد ایک زخمی عقاب کی طرح اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھی ڈان لوئی کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے جلدی سے اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی اور کرسی پر بیٹھ کر تپائی پر اپنی ٹانگیں رکھتے ہوئے کہنے لگا اب یہاں کوئی مخل نہیں ہوگا تم زیادہ اطمینان سے باتیں کر سکتی ہو میں نے تمہیں یہ اطمینان دلانے کے لیے بلایا تھا کہ میں تمہاری جان بچا سکتا ہوں لیکن یہ تمہارے تعاون کے بغیر ممکن نہیں اگر تم پرامن رہنے کا وعدہ کرو تو ہم صبح ہوتے ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے میں قادس یا اشبیلیا سے روانہ ہونے والے پہلے جہاز پر تمہیں نئی دنیا روانہ کر دوں گا اور تمہیں زیادہ عرصہ میرا انتظار نہیں کرنا پڑے گا حارث نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ میں کون ہوں اور نئی دنیا میں تمہیں خوش رکھنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں میں نے تمہیں اس لیے نہیں بلایا کہ مجھے رات گزارنے کے لیے ایک خوبصورت ساتھی کی ضرورت ہے بلکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے ساری زندگی تمہاری ضرورت رہے گی سواد کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی اس کا خون کھول رہا تھا اس کی نگاہیں کشادہ بستر کے ساتھ دیوار پر مرکوز تھی جہاں دو تمنچے اور ایک تلوار لٹک رہی تھی ڈان لوئی نے اس کے خوبصورت بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا سواد تڑپ کر اٹھی اور بھاگ کر کمرے کے ایک کونے میں پہنچ گئی ڈان لوئی نے کہا لگاتے ہوئے کہا مجھے کوئی جلدی نہیں رات کافی طویل ہے اور میں انتظار کر سکتا ہوں میرا خیال تھا کہ میں اتنے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچتے ہی بستر پر گر پڑوں گا لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد مجھے اپنی نیند اور تھکاوٹ کا احساس نہیں رہا تم اپنے معمولی لباس میں بھی ایک شہزادی معلوم ہوتی ہو یہ لوگ اس قابل نہیں کہ تم ان کے ساتھ رہو تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہاری کنیز ہوں ہاں لیکن ایک ایسی کنیز جس پر میں دنیا کے خزانے نچھاور کر دوں گا سواد اس وقت تم نہیں سمجھ سکتی لیکن کسی دن جب تمہیں انکویزیشن کے اذیت خانوں کے حالات معلوم ہوں گے تو تم اپنی زندگی کے ہر سانس کے ساتھ میرا شکریہ ادا کیا کرو گی سعاد نے کہا وہ دن کبھی نہیں آئے گا مجھے یقین ہے کہ تم صبح کی روشنی بھی نہیں دیکھ سکو گے قدرت کی اندیکھی طاقتیں میری مدد کے لیے آ رہی ہیں سنو غور سے سنو اگر تمہارے کان بند نہیں ہو چکے ہیں تو تم قلعے سے باہر اپنے سپاہیوں کی چیخ پکار سن سکتے ہو ڈون نے بھاگ کر اس کے بازو پکڑتے ہوئے کہا اب ایسی باتیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی مجھے پڑاؤ میں پہرے داروں کا شور یا کسی شرابی کی چیخیں پریشان نہیں کر سکتی سہاد نے کہا اگر تم اپنی موت سے پہلے مر نہیں چکے تو تم قلعے کے اندر بھی پہرے داروں کی چیخیں سن سکتے ہو ڈان لوئی کو اپنے ہوش و حواس پر شک ہونے لگا اور سواد کے بازو پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اسے باہر بھاگتے ہوئے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی کسی نے زور سے دھکا دیا اور ہارس کی آواز سنائی دی جناب دروازہ کھولیے لوگوں نے حملہ کر دیا ہے ڈان لوئی نے سواد کو دھکا دے کر بستر پر پھینک دیا نیام سے تلوار نکالی دروازے کی طرف بڑھا اور کنڈی کھول کر بارامدے میں نکل آیا سواد نے جلدی سے اٹھ کر دیوار سے لٹکا ہوا ایک تمنچا چمڑے کی پٹی سے نکالا اور دیوار سے پیٹ لگا کر کھڑی ہو گئی بھاری تمنچے والا ہاتھ اس نے پیچھے کر رکھا تھا بارآمدے میں ڈان لوئی سے کہہ رہا تھا جناب میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ باہر سپاہی بلا وجہ شور مچا رہے ہیں لیکن اب قلعے پر بھی حملہ ہو چکا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ چند آدمی اندر داخل ہو چکے ہیں باہر نکلنے کا دروازہ محفوظ ہے نا ڈان لوئی کی آواز میں گھبراہٹ تھی جناب ابھی تک محفوظ ہے لیکن جن لوگوں نے باہر پڑاؤ پر حملہ کر دیا ہے انہیں دروازے پر قبضہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی قبائلی ہمیں قتل نہیں کریں گے ہمیں صرف آپ کی فکر ہے آپ کو کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے نکل جانا چاہیے میں آپ کے لیے عقب سے چھوٹا دروازہ کھلوا دوں گا وہ لڑکی میرے ساتھ جائے گی میرے محافظوں سے کہو کہ وہ گھوڑے خفیہ دروازے کے سامنے لے آئیں جناب وہ استبل کی طرف نچلے حصے پر قبضہ کر چکے ہیں اور آپ کے محافظ بھی استبل کے ساتھ ہی ایک کمرے میں آرام کر رہے تھے ان حالات میں آپ سواد کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے دروازے سے پیدل بھاگنا پڑے گا اگر یہ بات ہے تو اس لڑکی کی مدد کے لیے آنے والے صرف اس کی لاش دیکھیں گے اس کی جان بچانے کے لیے میں یہ بھولنے کو تیار تھا کہ وہ ابو الحسن کی بیوی ہے لیکن میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ ابو الحسن یہاں آئے اور اسے زندہ دیکھے اگر وہ یہاں آئے تو اس کو یہ پیغام دے دینا کہ ڈان لوئی نے اپنے ہاتھ سے تمہاری بیوی کا گلا گھونٹا تھا ڈان لوئی واپس مڑا لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ایک ناقابل یقین صورت حال کا سامنا کر رہا تھا سواد دونوں ہاتھوں سے بھاری تمنچا اس کی طرف سیدھا کیے کھڑی تھی ڈان لوئی ٹھٹکا اور چلایا ٹھہرو میں قسم کھاتا ہوں میں مریم مقدس کی قسم کھاتا ہوں تمنچے سے شولا نکلا دھماکہ ہوا اور ڈان لوئی گر پڑا سواد نے کر دوسرا نکال لیا اور بلند آواز سے چلائی ہارس ڈان لوئی مر چکا ہے اور اب میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور اس کے تین ساتھیوں کو اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہ ہوئی سیڑھیوں سے ابو الحسن کی آواز سنائی دی سواد سواد میں ابو الحسن ہوں میں آ گیا ہوں آن کی آن میں پانچ آدمی جن میں سے دو کے ہاتھوں میں مشلیں تھیں بارامدے میں پہنچ گئے حارث اور اس کے ساتھیوں نے مزاحمت کرنے کے بجائے اپنی تلواریں پھینک دی سعاد ابو الحسن نے زور سے آواز دی حارث سہمی ہوئی آواز میں بولا ابو الحسن اس کمرے میں ہے وہ زندہ و سلامت ہے ان میں سے کسی کو بھاگنے نہ دو ابو الحسن یہ کہہ کر کمرے میں داخل ہوا سواد بسجود سسکیاں لے رہی تھی ابو الحسن نے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سواد تم ٹھیک ہو میں ابو الحسن ہوں سواد تم زخمی ہو سواد نے سر اٹھایا اس کے چہرے پر آنسو میں بھیگی ہوئی مسکراہٹیں رقص کر رہی تھی ابو الحسن یہ ڈان لوئی ہے اس نے فرش پر پڑی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ابو الحسن نے کہا میں تمنچے کی آواز سن کر ڈر گیا تھا وہ تمنچا میں نے چلایا تھا سواد نے کہا لیکن تمہارا ایک بہت بڑا دشمن ابھی زندہ ہے میں اسے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا ابو الحسن باہر نکلا اور اس نے حارث کو دیکھ کر تلوار بلند کرتے ہوئے کہا تم اس دنیا میں آخری گناہ کر چکے ہو اب موت کے لیے تیار ہو جاؤ بزدل انسان اپنی تلوار اٹھاؤ حارث اس کے پاؤں پر گر پڑا ابو الحسن ابو الحسن مجھے معاف کر دو ابو الحسن نے پیچھے ہٹ کر تلوار بلند کرتے ہوئے کہا تم میری توقع سے زیادہ کمینے اور بزدل ہو سواد نے بھاگ کر پیچھے سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا اسے چھوڑ دیجیے اسے اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے زندہ رہنے دیجیے ایک غالب قوم کا غلام تھا اگر اس کی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی شاید یہی کرتا جن لوگوں آزادی کی حفاظت ہمارے اسلاف نہ کر سکے ہم انہیں انسانیت کا درس نہیں دے سکتے اسے چھوڑ دیجیے ابو الحسن جو لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے چتا تیار کر چکے ہیں ہمیں ان کے خون سے اپنے دامن آلودہ نہیں کرنے چاہیے ابو الحسن اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا عثمان عبید اللہ تم کیا مشورہ دیتے ہو عبید اللہ نے جواب دیا ہماری بہن درست کہتی ہے جب ایک انسان کا سارا وجود زہر آلود ہو چکا ہو تو جسم کا ایک عزو کاٹ دینے سے کوئی اثر نہیں ہوتا اگر چند سو یا چند ہزار غداروں کو قتل کر دینے سے وہ اجتماعی عذاب ٹل سکتا جس کے آثار ہمیں مدتوں سے دکھائی دے رہے تھے تو میں آپ سے یہ کہتا کہ اس گھر کا کوئی بچہ اور بوڑھا زندہ نہیں رہنا چاہیے لیکن اب اس بد نصیب قوم پر توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں اب ان لوگوں کی سزا کے لیے قدرت نے زیمنیز جیسے صفاق منتخب کیے ہیں اور وہ ان کے لیے جو سزائیں تجویز کریں گے وہ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی عثمان نے کہا یہاں ہمارا کام ختم ہو چکا ہے اب ہمیں کسی تاخیر کے بغیر ساحل پر پہنچ جانا چاہیے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ سینکڑوں آدمیوں کو یہاں سے نکالنا پڑے گا ڈان کارلو سیڑھیوں سے نمودار ہوا اس کے پیچھے پانچ چھ مقامی مسلمان اور تین مورسی کو تھے ایک نوجوان نے کہا پڑاؤ میں ہمیں مکمل فتح حاصل ہوئی ہے دس پندرہ نصرانی زندہ بچ گئے ہیں کچھ لوگ حملے کے وقت بھاگ کر ادھر ادھر چھپ گئے تھے ہمارے ساتھی انہیں تلاش کر رہے ہیں انشاءاللہ کوئی زندہ بچ کر نہیں نکل سکے گا لوگ تمام قیدیوں کو قتل کرنے پر مصر ہیں لیکن آپ کے ساتھیوں نے روک دیا تھا ڈان کارلو نے کہا ہم نے یہ سوچا تھا کہ آپ قیدیوں کو قتل کرنا پسند نہیں کریں گے ابو الحسن نے کہا ہم قیدیوں کو ساتھ لے جائیں گے مقامی نوجوان نے کہا گھوڑوں کے متعلق ہم نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا ہے اور دو چار کے سوا تمام گھوڑے پکڑ لیے ہیں ابو الحسن نے کہا جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں ان سے کہو کہ وہ قلعے کے دروازے پر جمع ہو جائیں ہم ایک ساتھ کے اندر اندر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور جو لوگ یہاں رہ جائیں وہ ہمارے شہید ہونے والے ساتھیوں کو دفن کر دیں سعاد نے ابو الحسن کا بازو پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا میں نے ابو یعقوب کو نہیں دیکھا یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ زندہ ہوتا اور قلعے پر حملہ کرنے میں سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرتا ابو الحسن نے جواب دیا سعاد وہ شہید ہو چکا ہے تمہاری گرفتاری کے بعد علاقے کے لوگ اس نے جمع کیے تھے ہماری ملاقات تمہارے جلتے ہوئے قلعے میں ہوئی تھی اور اس نے ہی مجھے تمہاری خالہ اور خالو کی المناک موت کے واقعات سنائے تھے یہاں میں عثمان اور وہ ایک ساتھ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے تھے اور اس نے دروازے پر چار نصرانی سپاہی دیکھتے ہی باقی ساتھیوں کا انتظار کیے بغیر ان پر حملہ کر دیا اس نے پہلے وار میں ایک آدمی کو ہلاک کر دیا دوسرے آدمی پر بھی اس نے تیزی سے حملہ کیا تھا اور وہ الٹے پاؤں پیچھے بھاگتا ہوا پیٹ کے بل گر پڑا لیکن تیسرے آدمی نے عقب سے وار کیا اور اس کا نیزا ابو یعقوب کی کمر سے آر پار ہو گیا حملہ کرتے وقت ابو یعقوب کی چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ قلعے کے محافظوں کے دل دہل گئے تھے اور باقی تین نصرانی سپاہیوں کو قتل کرنے کے بعد ہم نے حارث کے ملازموں اور پہرے داروں پر چند منٹ کے اندر اندر قابو پا لیا تھا ہماری فوری کامیابی کی ایک وجہ یہ تھی کہ قلعے کے پہرے داروں میں کچھ لوگوں کو تمہارے ساتھ بھی ہمدردی تھی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار کر رکھا تھا آٹھ نصرانی ایک کمرے میں سو رہے تھے اور میں اس شخص کا شکر گزار ہوں جس نے باہر سے ان کے کمرے کی زنجیر لگا دی تھی عثمان نے کہا میرے خیال میں اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے راستے میں ہمارے ساتھی پریشان ہو رہے ہوں گے ابو الحسن نے کہا خواتین بچوں اور بوڑھوں کو گھوڑوں پر سوار کر دو جو گھوڑے بچ جائیں وہ راستے میں ہمارے کام آئیں گے قیدیوں کے ہاتھ اچھی طرح باندھ لو اور انہیں فوراً روانہ کر دو تھوڑی دیر بعد ابو الحسن اس کے ساتھیوں اور مقامی پناہ گزینوں کا قافلہ جنوب کا رخ کر رہا تھا اگلی شام جنوب مغرب کی طرف تقریباً تیس میل دور ایک تھکا ہارا سپاہی وردی کے بجائے ایک کسان کا لباس پہنے نصرانی فوج کے کیمپ میں داخل ہوا اور پہرے داروں نے اس کی سرگزشت سنتے ہی اسے سپہ سالار النجو کے سامنے پیش کر دیا اس کے دائیں بائیں فوج کے چند افسر بیٹھے ہوئے تھے تم ان سواروں میں سے ہو جو ڈان لوئی کے ساتھ بھیجے گئے تھے النجو نے سوال کیا جی ہاں تم ڈان لوئی کو چھوڑ کر کیسے آ گئے جناب میں انہیں چھوڑ کر نہیں آیا وہ قلعے میں آرام فرما رہے تھے اور ہمارا کیمپ قلعے سے باہر تھا میں نے آپ کو یہ خبر پہنچانی ضروری خیال کی کہ رات کے وقت مقامی لوگوں نے کیمپ پر حملہ کر دیا اور مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھیوں میں سے کوئی زندہ بھی بچا ہے یا نہیں تم کیسے بچ گئے تھے جناب میں دیہاتی لوگوں کا لباس پہن کر ان کے ہجوم میں شامل ہو گیا تھا اور پھر موقع ملتے ہی پہاڑ کی طرف نکل گیا تم نے یہ سارا راستہ پیدل طے کیا ہے جی ہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا حملہ کرنے والے ہمارے گھوڑے بھی ساتھ لے گئے تھے ڈان لوئی قلعے کے اندر محسور ہے جی نہیں وہ لوگ قلعہ بھی فتح کر چکے ہیں اگر ہمیں قلعے کے اندر جگہ ملتی تو یہ حادثہ پیش نہ آتا وہ صرف دس بارہ آدمی قلعے کے اندر گئے تھے اگر وہ قتل نہیں ہوئے تو قید ضرور ہو چکے ہوں گے حملہ کرنے والے اب ساحل کا رخ کر رہے ہیں اور کچھ مقامی لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں النجو نے اپنے افسروں سے مخاطب ہو کر کہا اس بے وقوف کا خیال ہے کہ میں اب یہ محاذ چھوڑ کر ان کا پیچھا کروں سپاہی نے عاجز ہو کر کہا جناب میں نے کچھ نہیں کہا میں تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو لوگ ساحل کا رخ کر رہے ہیں وہ تعداد میں بہت ہیں انہیں سمندر عبور کرنے کے لیے کئی جہازوں کی ضرورت ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ سواروں کے چند دستے بھیج دیں تو انہیں راستے میں روکا جا سکتا ہے ورنہ ساحل پر وہ یقیناً پکڑے جائیں گے افریقہ کے ساحل سے جہاز آنے میں کئی دن لگ جائیں گے النجون نے تل ملا کر کہا بے وقوف تمہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کے جہاز ہمارے ساحل پر موجود ہیں اور ہمارا کچھ علاقہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے ہمارے سوار راستے میں ان کا پیچھا کر سکتے ہیں لیکن اپنے ساحل کے قریب نہیں جا سکتے ڈان لوئی نے مجھ سے کہا تھا کہ جن لوگوں کو وہ گرفتار کرنا چاہتا تھا انہیں مقامی لوگوں کے سامنے سزا دینے سے بھی کوئی مشتعل نہیں ہوگا جناب ہم نے ان کے حکم پر ایک قلعے پر حملہ کیا تھا وہاں چند آدمی قتل ہوئے تھے ہمارا بھی ایک آدمی قتل اور ایک زخمی ہوا تھا پھر وہ قلعہ بھی جلا دیا گیا تھا ڈان لوئی جس قلعے پر ٹھہرے تھے وہاں ایک لڑکی گرفتار کر کے لائی گئی تھی النجو نے کہا اس بے وقوف نے اس علاقے کو بھی بلند سیا سمجھ لیا ہوگا تم کچھ اور کہنا چاہتے ہو جناب اگر اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے النجو نے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہونے والے پہرے دار سے مخاطب ہو کر کہا اس دیوانے کو لے جاؤ اور کھانا کھلا کر سلا دو سپاہی ایک پہرے دار کے ساتھ خیمے سے نکل گیا اور النجو دائیں بائیں اپنے افسروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا سیرا اور رندا کے حالات میں اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتے کہ ہم دوبارہ الفجارا میں الجھ جائیں یہ علاقہ جہاں ڈان لوئی نے ہمارے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا کیا ہے انتہائی پرامن تھا مجھے معلوم نہیں کہ اب وہ کس حال میں ہے اگر حملہ کرنے والے اسے بھی گرفتار کر کے ساحل کی طرف لے گئے ہیں تو بھی ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے اگر وہ قتل ہو چکا ہے تو ہم اپنی مہمات سے فارغ ہو کر اس کا سوگ منائیں گے مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ جو آدمی بلنسیا میں اپنے قلعے کی حفاظت نہ کر سکا میں نے اس کے علاقے میں اپنے ایک سو نوجوان اس کے ساتھ کیوں روانہ کر دیے لیکن یہ بادشاہ اور ملکہ کا حکم تھا ایک افسر نے کہا جناب یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کے قلعے پر حملہ کرنے والے ترکوں کے جنگی جہاز تھے لیکن سینکڑوں میل دور یہاں کیوں آیا تھا وہ کہتا تھا کہ بعض خطرناک جاسوسوں کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں میرا خیال تھا کہ وہ بادشاہ کو اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے چند بے گناہ لوگوں کو پکڑ لے گا اور انہیں اذیتیں دے دے کر اپنی مرضی کے مطابق بیانات لے لے گا لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید جاسوس اس سے زیادہ ہوشیار تھا اور شاید یہ جہاز جو ہمارے جنوب ساحل پر گولہ باری کر چکے ہیں وہی ہیں جو ڈان لوئی کے قلعے پر حملہ کر چکے ہیں بہرحال ہمیں بادشاہ کو یہ اطلاع دینی پڑے گی کہ ڈان لوئی اور ہمارے سپاہی جو اس کے ساتھ گئے تھے لاپتا ہو چکے ہیں چند دن بعد ایک صبح سعاد اور ابو الحسن جہاز کے عرشے پر کھڑے طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہے تھے ہوا بہت خوشگوار تھی ابو الحسن نے جنوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا سعاد اب تم ساحل دیکھ سکتی ہو کل شام کپتان کہتا تھا کہ ہم انشاءاللہ اللہ اگلی رات اپنے گھر میں آرام کریں گے اندلس سے روانہ ہونے سے قبل میرے دل میں بار بار یہ خیال آیا کرتا تھا کہ اس بھری دنیا میں شاید کوئی ایسی جگہ ہوگی جسے میں اپنا گھر کہہ سکوں اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں ساحل بربر مصر شام مغرب اور ترکی میں ہر جھونپڑی کو اپنا گھر کہہ سکوں گا سواد میں نے اپنے عالم و مصائب سے یہ سبق سیکھا ہے کہ وطن صرف میدانوں پہاڑوں دریاؤں اور صحراؤں کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک انسان کے اس مسکن کا نام ہے جہاں آزادی کی ہوائیں چلتی ہیں جہاں عدل و انصاف کے چشمے ابلتے ہیں اور جہاں انسانیت ظالموں اور مظلوموں کے گروہوں میں تقسیم نہیں ہوتی سعاد ہماری ترکی بھائی دنیا کے مشرق و مغرب کے کئی ممالک میں اپنے جھنڈے گاڑ چکے ہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپ دجلہ و فراد سے جنوب کی وادیوں تک سنائی دیتی ہے اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کی فتوحات کے ساتھ عدل و انصاف اور انسانیت کے مسکن کی وسعتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم جس ملک میں بھی ڈیرا ڈال دیں گے وہی ہمارا وطن ہوگا اور اس وقت تک ہمارا وطن رہے گا جب تک ہم اپنے دین کا پرچم بلند رکھ سکیں گے اور اس پرچم کے سائے تلے کسی طاقتور کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کمزور کا حق چھین سکے سواد اندلس میں ہماری تباہی کی کئی وجوہات بیان کی جائیں گی لیکن میرے نزدیک ہماری آخری شکست اور غلامی کی وجہ یہ ہے کہ اندلس میں ظالم بادشاہ اور تخت و تاج کے بے حیا دعوے دار پیدا ہوتے رہے اور ہم ان کی بد دیانتی اور ان کا ظلم و وحشت برداشت کرتے رہے پھر باہر سے زیادہ ظالم اور زیادہ ایار لوگ آئے اور انہوں نے ہمارا گلا دبوج لیا لیکن ہم اندلس کو بہت دور چھوڑا ہے ہمیں اب صرف اپنے حال اور مستقبل کے متعلق باتیں کرنی چاہیے ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ ہم کبھی اندلس میں رہتے تھے سعاد نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا ابو الحسن اندلس صرف ہمارا وطن ہی نہیں تھا یہ ہماری تاریخ بھی ہے اور اسے بھول جانا ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی ابو الحسن نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تمہیں معلوم ہے کہ نائب امیر البحر کے گھر ہمارا انتظار ہو رہا ہے ان کی بیوی اور بیٹی تمہیں دیکھ کر کتنی خوش ہوں گی سعاد نے کہا انہیں یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میں کون ہوں ابو الحسن نے کہا لیکن انہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ تم ابو الحسن کی بیوی ہو اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو بھی وہ تمہیں اپنے گھر میں اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیں گے اب ایسے نیک دل اور فیاض لوگ دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں عثمان کہتا تھا کہ سلمان منصور کو اس مہم پر اپنے ساتھ لانے کے حق میں نہیں تھے لیکن وہ بزد تھا وہ ہمارے اس بیڑے میں سب سے کم عمر افسر ہے اور میرا خیال تھا اسے شاید میرا نام بھی یاد نہ ہو لیکن اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا سعاد نے کہا منصور سلمان کا بیٹا ہے نہیں لیکن سلمان اسے ایک بیٹے سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے عثمان کہتا تھا کہ اسے اس لیے ترقی نہیں ملی اس سلمان کی بیٹی سے اس کی شادی ہونے والی ہے بلکہ اس نے امیر البحر کمال رئیس کو اپنی قابلیت سے بہت متاثر کیا ہے تمہیں معلوم ہے کہ وہ حامد بن زہرا کا نواسا ہے سواد نے کہا ہاں مجھے آپ نے بتایا تھا سہ پہر کے وقت ان کا جہاز خلیج میں لنگر انداز ہوا ایک گھنٹے بعد بدریا اور اس کی بیٹی اسما جنہیں جہازوں کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی مکان سے باہر نکل کر سلمان منصور ابو الحسن اور سواد کا انتظار کر رہی تھی انہوں نے باری باری سواد کو گلے لگایا پھر بدریا نے آگے بڑھ کر شفقت سے ابو الحسن کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ابو الحسن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم بچ کر آ گئے ہم صبح اور شام تمہاری سلامتی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اسما نے کہا امی جان میں بھی سواد کے لیے بہت دعا کیا کرتی تھی بدریا کا ننھا بیٹا خالد دروازے سے نکلا اور سلمان سے لپٹ کر بولا ابا جان میں بھی دعا کیا کرتا تھا سلمان نے اسے اٹھا کر پیار کرنے کے بعد ابو الحسن کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا بیٹا تم انہیں جانتے ہوئے کون ہے ابا جان مجھے معلوم ہے یہ وہی ہیں جن کے لیے آپ جنگ لڑنے گئے تھے پھر وہ جھجکتا ہوا سواد کی طرف بڑھا اور اس کے ہاتھ پکڑ کر بولا آپ سواد ہے نا ہاں امی جان اور آپا جان کہا کرتی تھیں کہ تمہاری ایک اور بہن آ رہی ہے آپ ہی میری بہن ہے نا سواد نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں آنسو سے لپریز ہو گئی بدریا چند سانیہ غور سے سواد کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے اپنے شور کی طرف متوجہ ہو کر کہا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے سامنے آتکا کھڑی ہے مجھے بھی اس کو پہلی بار دیکھ کر یہ محسوس ہوا تھا کہ قدرت نے مجھے ماضی کی کوتاہی کی تلافی کا موقع دیا ہے سلمان ابو الحسن کی طرف متوجہ ہوا ابو الحسن اللہ نے تم پر بہت کرم کیا ہے جب میں غرناتا سے رخصت ہوا تھا تو کون کہہ سکتا تھا کہ ہماری دوسری ملاقات بلنسیا کے قریب ہوگی امارا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ ایک کونے سے نمودار ہوئی اور جھجکتی ہوئی ان کی طرف پڑھی سلمان نے اسے دیکھتے ہی کہا امارا ابو عامر تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گا وہ عثمان کے ساتھ پچھلے جہاز پر آ رہا ہے سواد نے امارا کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہا امارا میں تمہاری شکر گزار ہوں امارا بولی میری بہن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک کنویں میں ڈوب رہی تھی آپ نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا ہے تاہم جب میں آپ کی شوہر کی سلامتی کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آیا کرتا تھا کہ کیا وہ ابو عامر کے گناہ معاف کر دیں گے سہاد نے جواب دیا امارا یہ سوال تم براہ راست میرے شوہر سے پوچھ سکتی ہو وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے ابو الحسن بولا آپ اطمینان رکھیں میں اسے دل سے معاف کر چکا ہوں امارا نے احساس مندی سے باری باری ان سب کی طرف دیکھا اور مڑتے ہوئے کہا معاف کیجیے میری وجہ سے آپ کے مہمان باہر کھڑے ہیں بدریا نے سوہاد کا ہاتھ پکڑ کر سہن کا رخ کرتے ہوئے کہا بیٹی آؤ میں تمہیں دیکھ کر ماضی کی یادوں میں کھو گئی تھی میں یہ محسوس کر رہی تھی کہ آتکا اور سعید ایک سپنا تھے اور تم اور ابو الحسن اس کی تعبیر ہو دور سے معذن کی اذان سنائی دی سلمان اور منصور وضو کر کے مسجد کی طرف چل دیے بدریا سواد اور اسما نے بھی ایک کمرے میں نماز ادا کی اور باہر سہن میں کرسیوں پر بیٹھ گئی سعاد بدریہ اور اسما کو اپنی سرگزشت سنا رہی تھی ننھا خالد خاموشی سے اسما کی گود میں بیٹھا ہوا تھا جب ڈان لوئی کا ذکر آیا تو وہ کچھ دیر پوری توجہ سے سنتا رہا پھر اچانک اسما کی گود سے اترا اور سواد کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا آپ فکر نہ کریں میں بڑا ہو کر آپ کے تمام دشمنوں سے انتقام لوں گا میرا جہاز بہت بڑا ہوگا اور اس کی توپیں قلعے کے توپوں سے بہت بڑی ہوں گی نے اسے اٹھا کر گود میں بٹھاتے ہوئے کہا جب تم بڑے ہو کر جہاز پر جایا کرو گے تو ہم سب تمہارے لیے دعا کیا کریں گے تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت اندرس میں تمہارے لاکھوں بہنیں یہ دعائیں کر رہی ہوں گی کہ ان کا کوئی ننہا بھائی کسی دن بہت بڑا سپہ سالار بن کر آئے اور وہ اس کے راستے میں پھول بچھائیں چند لمحات کے لیے ماحول پر سناٹا چھا گیا وہ معصوم نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اچانک خالد نے بدریا سے مخاطب ہو کر کہا امی جان آپ انہیں بتائیں کہ میں سپہ سالار نہیں بلکہ امیر البحر بننا چاہتا ہوں اسما نے کہا میرا بھائی دنیا کا ہر مسئلہ اپنے جہازوں سے حل کرنا چاہتا ہے یہ کوئی ایسی کہانی سننا پسند نہیں کرتا جس میں جنگی جہازوں اور توپوں کا ذکر نہ ہو یہ اپنی چھوٹی سی توپ رات کے وقت سرہانے رکھ کر سوتا ہے تاکہ اگر خواب میں بھی کوئی دشمن نظر آئے تو یہ توپ کا رخ اس کی طرف پھیر دے امی خالد چلائے دیکھیے آپ پھر میرا مذاق اڑا رہی ہیں میں اپنے تمام کھلونے سمندر میں پھینک دوں گا منصور سلمان اور ابو الحسن اندر داخل ہوئے اور ان کے پاس بیٹھ گئے سلمان نے کہا بدریا ابو الحسن اور سواد کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس گھر میں اجنبی ہیں بدریا نے جواب دیا ہماری طرف سے ان کی دلجوئی اور توازے میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن کاش ہم اس دنیا میں ایک اور غرناتا تعمیر کر سکتے آپ ان لوگوں سے مل چکے ہیں جن کے اسلاف ہم سے دو تین صدیاں قبل تلے تلا کرتبہ اشبیلیا اور دوسرے شہروں سے ہجرت کر کے افریقہ کے ساحل پر پھیل گئے تھے وہ مقامی آبادی کے اندر جذب ہو چکے ہیں ان کی پشت پناہی کے لیے ترکوں کی ایک عظیم قوت موجود ہے اور وہ ہر خوف سے آزاد ہیں اس کے باوجود وہ اندلس کو بھول نہیں سکتے وہ عمر رسیدہ عورتیں جو کئی پشتوں سے یہاں مقیم ہیں یہی دعا کرتی ہیں کہ کاش وہ موت سے پہلے ایک بار پھر اندرس کی فضاؤں میں سانس لے سکیں ایک نوجوان لڑکی کے اسلاف ڈھائی سو برس قبل کرتبہ سے ہجرت کر چکے تھے لیکن جب وہ کرتبہ کے عظیم مسجد کے متعلق باتیں کر رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ بارہا اس مسجد کا طواف کر چکی ہے اور اس کا ایک ایک گوشہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے ابو الحسن نے کہا میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ آئندہ نسلوں کے دلوں پر مدتوں غرناتا کے مناظر نقش رہیں گے اور صدیوں کے بعد جب اسلامی سلطنتوں کے سیاح اندلس جایا کریں گے تو ماضی کے ان گنت شہیدوں کی ارواح ان کا استقبال کیا کریں گے اور وہ ایسا محسوس کیا کریں گے جیسے تارخ اور عبد الرحمان کے اندلس کی فضائیں ان کے بدن سے لپٹی اور ان کی روح میں پیوست ہوتی جا رہی ہیں وقت اگرچہ ہمارے ماضی کی سطوت کی نشانیوں کو ایک ایک کر کے مٹا دے گا لیکن اس سرزمین کی دلکشی اور رانائی جسے شہیدان اسلام کے خون سے آبیاری ہوئی ہے ہمیشہ قائم رہے گی مسلمانوں کی نگاہیں الحمرہ کے ایوان دیکھنے اور ان کے کان مسجد قرطبہ میں آزان سننے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہیں گے بدریا کے آنکھوں میں آنسو جھلک رہے تھے سواد نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے کہا ہمیں اندلس کی کی آٹھ سو سال داستان اپنی تاریخ سے خارج نہیں کر سکتی اسے بھول جانا کسی کے بس کی بات نہیں لیکن اس گھر میں قدم رکھنے کے بعد میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے فرشتے بھیج دیے تھے انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ صرف سانس لینے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہے ہم پر یہ وقت گزر چکا ہے جہاز میں سوار ہونے کے بعد میں اندلس کے حال کے متعلق سوچتی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان بتدریج آگ کے میں ڈھکیلے جا رہے ہیں اور جب میں مستقبل کا تصور کرتی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان گنت کشتیاں شمال سے جنوب کا رخ کر رہی ہیں اور ان پر ننگے بھوکے اور مظلوم انسان سوار ہیں جو کبھی مسلمان تھے اور اندلس کبھی ان کا وطن تھا میں دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ ہمارے ترک اور بربر بھائیوں کو یہ توفیق دے کہ وہ آنے والے ادوار میں زیادہ سے زیادہ مظلوموں کو دوزخ کی آگ سے نکال سکیں وہ چند ثانیے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے بلا آخر سلمان نے کہا جس قوم کے اکابر ہلاکت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور عوام اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ اقتدار کی مسندوں پر قوم کے غدار اور دشمن کے جاسوس براجمان ہیں اسے بیرونی مددگار تباہی سے نہیں بچا سکتے میں نے اپنی آنکھوں سے غرناتا کی آزادی کے ٹمٹماتے ہوئے چراغوں کو بجھتے دیکھا تھا میں اس عظیم انسان کا انجام دیکھ چکا ہوں جو اہل غرناتا کے پاس آخری انتباہ کے لیے آیا تھا اور اس کے بعد اندلس کے ایک ایک ذرے سے عشق رکھنے کے باوجود میں یہ محسوس کرتا تھا اہل غرناتا اپنی تباہی کے راستے کی آخری منزل میں داخل ہو چکے ہیں ابو الحسن میں خاص طور پر تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب اندرس کی تاریخ آہستہ آہستہ ہمارے ماضی کی داستان بن جائے گی مستقبل میں بہت کم مورخ ایسے ہوں گے جو ظلم کی چکی میں پستے ہوئے مسلمانوں کی چیخ و پکار کو کوئی اہمیت دیں گے اور سمندر کے پار کوئی کلیسا کی آگ میں بھسم ہونے والوں کی چیخیں بھی نہیں سن سکے گا پھر یہ چیخیں آہستہ آہستہ خاموش ہو جائیں گی اور ان کی تاریخ کے آخری دور کے واقعات افسانے بن جائیں گے ہاں یہ سرزمین جہاں ہم نے پناہ لی ہے ہمارا حال بھی ہے اور مستقبل بھی ترکوں کی عظیم سلطنت جو مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہے ایک ایسا حصار ہے جس کی آئینی دیواریں زمانے کے ہر سیلاب کو روک سکتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے خلاف یورپ کی عیسائی سلطنتیں متحد و منظم ہو رہی ہیں اسی طرح ہم بھی ایک ہو جائیں اب اگر کوئی معجزہ اندرس کے مسلمانوں کو مزید تباہی سے بچا سکتا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اندرس کے واقعات نے پورے عالم اسلام کو بیدار کر دیا ہے اب اگر کوئی معجزہ اندلس کے مسلمانوں کو مزید تباہی سے بچا سکتا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اندلس کے واقعات نے پورے عالم اسلام کو بیدار کر دیا ہے سر دست ہمارے اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مشرق و مغرب میں کسی محاذ پر ترکوں کا پرچم سر نگو نہ ہونے دیں میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے ساتھ آنے والوں کو کسی تاخیر کے بغیر فوج میں شامل کر دیا جائے اور مجھے یقین ہے کہ چند ہفتے تربیت حاصل کرنے کے بعد تمہیں کوئی اہم ذمہ داری سونپ دی جائے گی اور پھر تم اور سواد یہ محسوس کرو گے کہ یہ دنیا بہت وسیع ہے اور ترکوں کی عظیم مملکت میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں تم اور تمہاری آئندہ نسلیں اس خوف کے بغیر سانس لے سکیں گی کہ کلیسا کی آگ ان کی بستیوں اور شہروں سے بہت دور ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپین کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں بھی تمہاری آواز بہت مؤثر ثابت ہوگی سلمان نماز مغرب کی آزان تک بولتا رہا اور ابو الحسن اور سہاد یہ محسوس کر رہے تھے کہ مستقبل کے افق سے تاریکی کے بادل چھٹ رہے ہیں